فقط مومنن کر دینے کے اوپر قناعت کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ایمان کم قلب ہے اس پر ابتدا نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ مومن ہو یا مسلم ہو اگر اس کا ایمان قلب میں نفوذ کیے ہوئے ہے تب تو وہ مومن ہے اور اگر استطلاع میں ظاہری ہے فقط خوف کی وجہ سے یا مال کی دما کی وجہ سے یہ منقاد ہو رہا ہے تو وہ مسلم ہے تو تم کو یہ کہنا چاہیے تلقین کے طور پر دن نیلا را رہا او مسلم اتفاق مومن کہنے کے اندر نہ ہونا چاہیے دونوں چوجی پہلی چوجی میں او ہر سے ہر نہیں ہے بلکہ بیمانہ بل ہر سے ہے اور دوسری چوجی پر او ہر سے ہے بہرحال یہ سمجھی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کہتے ہیں فسکت تو قرین تھوڑی دیر سمجھے نہیں اور یہ چپکے ہو گئے پھر ان کو یہ جوش آیا ثم غلبنی ما ماں ہدم ہو اس شخص کا اخلاص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا نہیں کیا اس کا اس کے اخلاص کی حالت معلوم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں غلب نیما اغل امین ہو فقول تو جے مقالتی فقول تو مالک ہن فلانی نیلا ارا مین فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أخدم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تين مرتبة يكذبين ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا يا أراه مؤمنا أراه وقروغا بذنب الحمزة تو بمعنى أظنه اور اگر اراؤ کے فتح الحمزہ ہے شیو بیمانا بیمان العلم ہے بہرحال تین مرتبہ یہ مقالات کا الٹ پھیر ہوا اب اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت العمر صاحب ظاہر فرمائی تم مکار یا صاحب انی الرجل وغیره احب الی من ہو یہاں پر اختصار ہے یا سعد تین مرتبہ نے لوٹایا دوسری جگہ پر ہے آپ کو اکیٹارا نیا ساتھ یا ساتھ کیا مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو بار بار لوٹا لوٹا کر کہتی ہوں بات اکاؤنٹ کلا رہا ہوں میں مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو اور پھر حقیقت آپ نے فرمایا انی لہو رہو رجولا میں بسا اوقات ایک شخص کو مال دیتا ہوں اور دوسرے کو محروم کرتا ہوں جو کہ اس کا غیر ہے جس کو محروم کرتا ہوں وہ احب و امین میں آتے گئی جس کو میں نے مال نہیں دیا ہے اس سے مجھے محبت زیادہ ہے محبوب کو نہیں دیتا اور غیر محبوب کو دیتا ہوں کیوں اس وجہ سے کہ محبوب کے اوپر اطمینان ہے کہ اگر اس کو مال ملا یا نہ ملا اپنے ایمان پر قائم رہے گا اس کا ایمان قوی ہے یہ کسی لالچ کے اندر نہیں ہے اس سے میں محبوب کو جو غیر ہوں ہے ملیا کو چھوڑتا ہوں اور جو شخص غیر محبوب تھا اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے اگر مال نہ ملا تو یہ اسلام چھوڑ کر کے کفر اختیار کر دے گا مستد ہو جائے گا تو میں مال دے کر کے اس کو اسلام پر باقی رکھتا ہوں تاکہ یہ جنت میں داخل ہو اور دو رخ کا کنڈا نہ بنے تو اس کو فرماتے ہیں یا ساتھ انی چر رجڑ وہ غیر ہوئی انہوں خشیت یا خوب اللہ فی النار خیر کو جس کو میں نے مال دیا ہے اس وجہ سے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو دو میں آؤں کر کے ڈال نہ دے یعنی یہ ہو جائے گا مال نہ ملنے کی وجہ سے ہو جائے گا اسلام پر قائم نہ رہے گا زمانہ ہے تعریف کا تو تعریف قلب کے واسطے معلفت القلوب کا سہم صدقات میں رکھا گیا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم تعلیف قلب کے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذور تھے اچھا تو ترجمہ الباب ثابت ہو گیا ترجمہ الباب میں تو ہم نے کہا تھا کہ کبھی اسلام کا اطلاق استسلام یعنی انقیاد بات انقیاد مالی کی وجہ سمہ مالی کی وجہ سے جو انقیاد ہے یا خوف قدر کی وجہ سے جو انقیاد ہے اس کے اوپر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا او مسلم اس کے اوپر ذرا کرتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہندی بہت رجوڑا وغیر ہو احب گیا یہ غیر مستقلم ہے منقاد ہے لکھنا ولی خو اچھا تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کا کبھی اطلاع مانگ المجازی آتا ہے اس وقت میں وہ مراد ایمان کا نہیں ہوتا بلکہ مغائب ہوتا ہے دونوں میں مہارت کے اندر فرق ہے اچھا سا من الاسلام یعنی افشاء السلام من الاسلام لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی اسلام کی بات ہے تو یہ عمل اسلام میں داخل ہوا مگر یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اسلام ایسا موقوف ہو کہ اس کے نفی ہونے سے اسلام جاتا رہے یعنی اجزاء مکمدہ میں سے دیکھو حضرت عمار کہتے ہیں کہ سناطن من جمع ہن فقط جمع الاسلام ایمان الانصاف من نفسی وبجر السلام للعالم والانفاق من الاقتار یہ جمع کرنے والا ہوگا ایسا شخص ایمان کی تمام چیزوں کو السلام للعالم عام لوگوں کے واسطے عالم کا لفظ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہے تم جانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہمارا دوست کوئی جاننے والا ملا تو ہم اس کو السلام علیکم کہتے ہیں اور دوسرا مسلمان ہے بڑا ہے امام وقت ہے مگر ہماری جان پہچان نہیں تو ہم سلام نہیں کرتے فرمایا جاتا ہے بدر السلام آئے منصال وہ مندا لا تعرف کافر کے اوپر اسلام کا حکم نہیں ہے اگر یہاں جی ذکر نہیں ہے اس وجہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کافرا فقد حدم فقط حجم کما قال علیہ السلام اچھا دوسرا وزیر السلام اور انصاف من نفس اپنے نفس سے اس انصاف کرو دوسروں کے آئے چینی کرتے ہیں اور اسی کے اندر خود مبتلا ہیں لا تنہا ان خودوں کی وتاتی اب ہوں تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم کوئی دوسرا سو جاتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں دیکھو فلاں صاحب گھر پہ ہو گئے بحرین اور پھر آپ خود بھی سونے لگتے ہیں انصاف یہ نہیں ہے اگر آپ دوسرے کے سونے کو عیب سمجھتے ہیں آپ دوسرے کے سونے کو عیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلنے والے اگر یہ زیادہ محبت کریں وہ جھوٹے ہیں محبت اگر ہو تو ان محب محب ہوتی ہو پوری طور سے اطاعت ہو اللہ تعالیٰ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی عطا فرمائے ابتدا کام عطا فرمائے اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعتوں کا آپ کی سنتوں کا آپ کے حکموں کا آپ کے افعال کا آپ کے اخلاق کا آپ کی آزاد کا ہم کو سب چاچا دیدار بنا دیں اے پروتار اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ وقت جمیع جمع تو خود بہت کروا

للذيك رحمة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب تحب ما تشاء لمن تشاء لا يعج عليك شيء ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللهم ربنا آسف وأصلح لنا وأصل لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا تحرمنا من برکات حاضر کتاب من برکات حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم من برکات الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی والاسلاف جميعا وصلى الله على سيدنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء فرمايا خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا خطاب صحابہ کرام کو کیا جاتا ہے جن کے متعلق متحد عورتوں میں نہایت سنا اور سفت کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے ان کے خیر ان کے خوشیت ملنا جبکہ انتیں آدمیوں کی بنائی گئی ہیں ان تمام امتوں میں سب سے بہتر تم لوگ ہو آپ کا نامدار حضور اس سوا کے سمان ان شاء کرنا خرید انہوں میں پہلے نہیں سنت لطین یلونہم سنت لطین یلونہم تو صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتن خیر امت اخریت لنیت تعمیدون بالمعروف و تنہون بالمنکر و تحمیدون باللہ صحابہ کے مطابق ہے یا اندازہ آ کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم کرتے ہیں اور قرآن کا تحمل کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی تعلیم تمام احمد میں سب سے اکثر ہے اور جو اس کو اس کو کرنے والے ہیں وہ تمام صحابہ میں بھی عہدہ بندوں کی خیریت اور من رکھتے ہیں اور عام شریف کی تعلیم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آپ کے افعال سے نہایت صحیح اور نہایت قابل اعتماد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

جس دن میں لوگوں کے چہرے خوف کی وجہ سے اترے ہوئے ہوں گے سیاسی پڑی ہوئی ہوگی اس وقت میں آخر نامدار ابو سوات و سلام ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدام مقدس سنا ہے اور ان کو دوسروں پر دوسروں تک پہنچایا ہے آپ جواب فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے ترو تازہ خوشی سے چمکتے ہوئے ہوں گے یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جواب مقبول ہوگی قرآن شریف نے فرمایا گیا وباد ہم تو کم عامل حضاطن ہوا اللہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات خواہ متنوع ہوں غیر متنوع ہوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رہی ہے اور ان کے لیے کا ذریعہ ہونا انتہائی بہتری اور مبارکبادی کا باعث ہے اور آپ کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جاننے والے ہیں اور حضرات اگر اپنے ادہان سے کوئی مضمون نکالتے ہیں وہ تعمیر کروائی جاتی ہے اور جو آسان نامدار حضرت سزا کے اور چران فرماتے ہیں وہ تفسیر ہے اسی یاد کے تفسیر کے معنی جو کہے جاتے ہیں بیان مراد اللہ سبحانہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد فقط نبی مقتد ہو سکتا ہے دوسرے لوگ جو استخراج محاورے کا کرتے ہیں وہ وسیع نہیں ہے پتہ نہیں ہے اسی بات کے حدیث شریف میں سمجھایا گیا من سب سے رکھو آنند ہی فقط کر سکتا تفسیر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنا ہے اور خدا کی مراد کو سلائے نبی کے جس کے پاس وسیع آتی ہے کوئی نہیں جان سکتا اس وقت تفسیر فقط رسول کا حق ہے صاحب وحی کا حق ہے دوسرا خطرہ کتنی بڑے درجے کے مفسرین میں سے ہیں ان کا بیان تفصیل نہیں ہو سکتا نہ قطعی ہو سکتا تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا اور اللہ تعالی نے آپ کو مہانی اور سکھلاؤ وہی کیا وہ ان کا ذکر ہے تو یہنا واپس سنگھ آج مزے کی بڑی ہین جنا سولہ سندم نام آئی کا جو کچھ ارشاد ہوگا وہ بیان قرآن ہی کا ہے سننا کا بجانا سورت عام سن وہاں پر بیان کرانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میرے بزرگوں علم حدیث اور علم تفسیر تمام حلوان میں مہارت بلند پایا اور اچرت علم ہے حقیقی علم ہے اسی بات کو کہا گیا خرون کن من تعلم القرآن وعلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حافظ ادا امتی اربعین حدیثان کنت لہو شفیعاً او شہیداً یوم القیامہ او کما قال علیہ السلات والسلام جس شخص نے میری امت کے نفع کے لیے چالیس حدیثیں یاد کی اور لوگوں کو پہنچایا اس کے لیے آپ خصوصی شفاعت کا وعدہ فرماتے ہیں تو اس علم کی شراکت اور بزرگی علم حدیث اور علم تفسیر کی شراکت اور بزرگی خود ہی معلوم ہوتی اس علم کو حاصل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا نہایت مفید نہایت ضروری اور مقاصد میں سے ہے جس سے خدا بند کریم کی رضا اور خوشنودی ثابت ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب کن کی رئی یوم القیامت اکثر کن سراتن اویہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مقرب میرے نزدیک میرا میرے نزدیک ہونے والا وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ ضرور شریف آپ پر بھیجتا رہتا ان حدیث کے استحال کرنے والے جس قدر ضرور شریف پڑھتے ہیں اور کوئی ان کا مستقل اس قدر ضرور شریف نہیں ہے ہر حدیث میں کم سے کم ایک مرتبہ اس میں مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے جس کے ساتھ ضرور ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گا سب سے زیادہ ضرور شریف پڑھنے کی حدیث کے اشتراک رکھنے والوں کو نوبت بچاتی ہے اور ان کے لیے ارشاد گیا کہ قیامت میں سب سے زیادہ قربت میں نامدار علیہ والے حصہ سلام کے ساتھ علم حدیث پڑھنے والوں کی ہوگی کیونکہ وہ سب سے زیادہ درود شریف استعمال کرتے ہیں ہاں کوئی شخص خصوصی طور پر ضرور شریف یہ کا وظیفہ کرے وہ تو ہزار بات ہے مگر تمام حلوم اور فنون دنیاتیاں ہوں یا دینیاں ہوں سب کے اس جگہ میں اس قدر ضرور شریف کی نوبت نہیں مارتی جس قدر کے حدیث کے اندر آئی تو یہ ایک بہت بڑی مذیب ہے جس مقام میں کثرت سے ضرور شریف پڑھا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات شادات پڑھے جائیں اور لوگوں کو سمجھائے جائیں وہ مقام برکات اور انوار کا آدھا گنجے کا مرکز ہوگا نامدار آ گئی تو سلام کے اس ارشاد سے آپ کے اس مقصد کی اس مقام کی اس جب سزا کی انتہائی جنگوں کی فضیلت اور منقلت ثابت ہوتی ہے اور رہ جو دنیا ہیں وہ تو دنیا کے حاصل کرنے کے پالنے دنیاوی واردات کے حاصل کرنے کے لیے ہیں وہ چیز کہ جس سے اللہ اور رسول کو رضا اور خوش وہ ان علوم میں نہیں ہے بلکہ بسا اوقات خارج ہوتی ہے رضا باری سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حاصل کرنے حضرت شاہ وقی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے وہاں پہ ان کو فیوزات فنیوز آخان نامدار اگر چبان کی قبر کے سامنے ہاتھ لیے ان کو ایک اپنے رشادہ فیوز الحرمائن میں ذکر فرمایا انہیں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ ان حدیث کا اشتغال کرتے ہیں محبت زیادہ دیکھا میں نے دیکھا کہ علم حدیث کے شفاعت رکھنے والوں کے درمیان میں اور آقا نامدار حضرت سوات و سلام کے درمیان میں ایک دھاگا منہ کا متصل اور آپ کے قبل مبارک سے نکلتا ہے اور مستقل بالحدیث حدیث کے قبل کے ساتھ متصل ہے میں نے اپنا مشاہدہ کیا کہ یہ دھابا نورانی دونوں جانوروں میں متعلق ہے اسی بنا پر حضرت شاہ ربی اللہ شاہ لینک اللہ علیہ فرماتے ہیں شوز الحرمائی میں چاہے مخاطب تجھ کو کسی وقت میں بھی علم حدیث کا مطلب نہ چھوڑنا چاہیے پڑھنے سے ہو پڑھانے سے ہو لکھنے سے ہو مٹاروں سے ہو اس کے اوپر وعدہ واروا کا ہو غلط یہ اشتراک علم حدیث کا ضرور وقت تھا کہ رو گرمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ زیادہ نورانی ہمیشہ کے لیے قائم رہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر چڑھا اس کی نخ کا اشتگار ہو سب کا انشتگار ہو ادب کا اشتہاد ہو محبت کا استعار ہو اور او محرمیہ کا اشتگار ہو او ندی کا انشتگار ہو وہ اس قدر فضیلت نہیں رکھتا جبکہ کہ علم حدیث کے اشتغال کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ان نصوص کی وجہ سے اور اس مشاہدہ اور مہارنا کے بنا پر جو کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا چلے وہ بزرگوں میں آپ کو مبارک بادی بازی جو ہوں یہ بڑی خوش خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسا مرکز بنا رہے ہیں اور اس مرکز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہے قریب وحانی نورانی پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس چیز کو جن دنوں یا چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس جگہ کو علوم نبیا اور علوم قرآنیہ کا منبع اور چشمہ بنائے جس سے چاروں طرف نہ صرف آپ پھر سو گئے ہیں بلکہ تمام ہندوستان میں فرض پہنچے اور یہ علم مقدس جاری ہو یہی حال تفصیل کا بھی ہے تو میرے بزرگوں یہ بڑی خوش قسمتی کا دن ہے مبارکبادی کا دن ہے اپنے لیے چیز میں جس قدر بھی امداد ہو سکے اس کی تکمیل ہو سکے اس کے جاری رہنے کے سامان ہو سکیں اپنی انتہائی خوش قسمتی تصور کیجئے اور اس کے اندر جس قدر آپ مدد کر سکیں ایجاد سے ہو اموات سے ہو اقوام سے ہو قدم سے ہو ہاتھ سے ہو اس کے اندر کوتا جی نہ فرمائے اور اس میں حصہ لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گھر گھر ہر ہر ان مسلمان تک پہنچانے کی انتہائی کرنا ہے وہاں سر الحمد للہ کے ہوئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اور ہمارے پیدا کرنے والے پالنے والے خدا رند کریم اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی آپ کے حکم پر چلنے کی آپ کے قول اور پیڑ کے ابتدا کرنے کی تو عطا فرما اے پروردگار اپنے فضل اور قدم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سبوں کو سچا کا بنا دے ہر پروردگار اپنے سجو اور قدم سے ہماری تمام دینی اور دنیاوی مرادوں کو پوری کر دے اور پروردگار اپنے فضل اور قدم سے ہماری دینی اور دنیاوی مصیبتوں کو دور کر دے اور پروردگار اپنے فضل اور قدم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت اور وفاقت عطا کرنا ہم سبوں کا خاتمہ ہی ایمان پر ہو اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم کو حاصل فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم تمام حاضرین کو مالا مال فرما کر اپنی جنت میں جگہ دے اپنی رضا اور خوشنوی سے نواز دے رب بنا دا تو بنا بہت ہی بتائی تنا بہت گنا ملت کا رکھنا انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين واضح ہے پکا شریعت پر چلیں گے شریعت کے خلاف نہیں کریں گے داڑھی کا مگانا یا خسختی کرانا ایک مٹھی کے کم کو کتروانا شریعت میں جائز نہیں ہے اگر پکا ارادہ ہے کہ شریعت کے موافق داڑھی رکھیں گے تو بیت سولیے اور اگر پکا ارادہ نہیں ہے شریعت کی ماں گاڑی رکھنے کا تو چلے جائے سب وعدہ کرتے ہیں شریعت کے ماں پر گاڑی رکھیں گے اور جو حکم ہے شریعت کا اس پر چلیں گے تو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں دو دن اس طرح بیٹھ بیٹھ گے اور کمرے کو جنم ہاتھ سے پکڑ گے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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم يا أيها المسلمين عنكم تفلحون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما لا لا لا الله وحده وحده شريك شريك له له سيدنا ومولانا محمدا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں تھی سوائے اللہ تعالی کے سوائے اللہ تعالی کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اور گواہی دیتا ہوں میں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایمان ایمان لایا لایا میں اللہ تعالیٰ پر میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کی ہے وہ اپنی ذات میں جیسا کی ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اور اپنے افعال میں اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ کوئی اس کا تھا جی اور شریک نہیں اور ایمان لایا میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب حق ہے وہ سب حق ہے اور ایمان دارا میں اور ایمان دارا اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر اور اس کے سب رشتوں پر اور اس کے سب رشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور تقدیر پر داخل ہوا میں داخل ہوا میں دین اسلام میں سچے دل سے دین اسلام میں سچے دل سے بڑی اور بیزار ہوں میں بڑی اور بیزار ہوں میں سب دینوں سے سب دینوں سے

ان کے کے کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا کپر نہ کروں گا ودا نہ کروں گا چوری نہ کروں گا نہ کروں گا نہ کروں گا کسی کو نا حق قتل نہ کروں گا کسی پر بہتان نہ باندھوں گا جہاں تک ہو سکے گا جہاں خدا اور اس کے رسول کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کرتا رہوں گا بہت جلد توبہ کروں گا توبہ کرتا ہوں میں اپنے سب گناہوں سے اپنے سد مدنی جیسا ہو